بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے واللیل اذا یغشا رات کی قسم جب وہ چھا جائے والنہار اذا تجلا اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے وما خلق الذکر والانسان اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے ان سعیکم لشتا کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے اور جب وہ دو کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا لل یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا لَا يَصْلَاهَا اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا ہے الذي ہے اللہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا جنو اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا يتزكى وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو وما لأحد عنده من نعمة تجزا اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بلکہ اپنے رب اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا